جناب علی بن ربیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حاضر تھا کہ سوار ہونے کے لیے آپ کے سامنے سواری لائی گئی آپ نے جب اپنا پاؤں رکام میں ڈالا تو کہا بسم اللہ پھر جب ٹھیک طرح سے اس پر بیٹھ گئے تو کہا الحمدللہ پھر کہا سبحان سخر لنا وما إلى لہو لمنقلبون پاک ہے وہ ذات جس نے اس کو ہمارے تابع کیا اور ہم از خود اس کو اپنا تابع نہ بنا سکتے تھے اور بلا شبہ ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹ جانے والے ہیں پھر کہا الحمدللہ تین بار پھر کہا اللہ اکبر تین بار پھر کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہو لا یغفر الذنوب الا انت اے اللہ تو پاک ہے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے تو مجھے معاف فرما دے بلا شبہ تیرے سوا اور کوئی نہیں جو گناہوں کو بخش سکے پھر آپ ہنسے آپ سے کہا گیا امیر المومنین آپ کس بات پر ہنسے ہیں فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ نے ایسے ہی کیا تھا جیسے کہ میں نے کیا ہے اور آپ ہنسے بھی تھے تو میں نے آپ سے دریافت کیا تھا اے اللہ کے رسول آپ کس بات پر ہنسے ہیں آپ نے فرمایا بلا شبہ تیرے رب کو اپنے بندے پر تعجب آتا ہے جب وہ کہتا ہے الہی میرے گناہ بخش دے بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کو کوئی بخش نہیں سکتا سننے ابو بد حدیث نمبر دو ہزار چھ سو دو